ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد میں جو شخص ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور آگ کے درمیان اسی طرح کی ایک خندق بنا دے گا جیسے زمین و آسمان کے درمیان ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو چوبیس یہ حدیث حسن صحیح ہے